يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين اے ایمان والو تمہارے آپس میں دو شخص وسیع ہونا مناسب ہے جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے جب وصیت کرنے کا وقت ہو وہ دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں اور تم میں سے ہوں یا غیر قوم کے دو شخص ہوں اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو پھر تم پر واقعہ موت کا پڑ جائے اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونوں کو بعد نماز روک لو پھر دونوں اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے ہم اس حالت میں سخت گنہگار ہوں گے پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں وسیع کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلے میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا اور دو شخص جو سب میں قریب تر ہیں جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے یہ دونوں کھڑے ہوں پھر دونوں اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں کہ بال یقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ راست ہے اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے یہ قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ لوگ واقعے کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں یا اس بات سے ڈر جائیں کہ ان سے قسمیں لینے کے بعد قسمیں متوجہ کی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو رہنمائی نہ کریں گے سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے سفر میں مرنے والے کی وسیعت اور معتبر گواہی یہ آیت کریمہ ایک حکم عزیز پر مشتمل ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ منسوخ ہے بحیثیت ترکیب نحوی اثنان خبر ہے اور شہد تو بینی کم جملے میں مبتدا کی حیثیت رکھتا ہے یعنی شہد تو بینی کم شہد اثنانی دوسرا لفظ شہادت بحیث مضاف تھا جو حذف کر دیا گیا اور مضاف الیہ یعنی اثنان ہی کو اس کا قائم مقام قرار دے دیا گیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یشہد اثنانی سمجھا جائے عدل اثنانی کی صفت ہے بمعنی عدلانی من کم سے من المسلمین مراد ہے اور بعض نے کہا ہے کہ کم سے وصیت کرنے والے مراد ہیں من غیر کم سے من غیر المسلمین یا اہل کتاب مراد ہیں یعنی موسی کے قبیلے کے دو گواہ ہوں اور دو غیر قبیلے موسی ہوں درب تم فی الارضی سے مراد یہ ہے کہ جب تم سفر میں ہو اور تمہیں موت آ جائے تو تم مسلمانوں میں سے دو گواہ ہوں اور مسلمان نہ ہوں تو غیر مسلم ہی صحیح یہاں اس بات کا جواز نکلتا ہے کہ سفر میں وصیت کے وقت جب مسلمان موجود نہ ہوں تو ذمیوں کو گواہ بنایا جا سکتا ہے شرعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سفر اور وصیت کے وقت کے سوا یہود و نصارہ کی شہادت کسی اور وقت جائز نہیں جیسا کہ امام طبری نے اس کو روایت کیا تینوں ائمہ نے مسلمان پر اہل ذمہ کی شہادت جائز نہیں سمجھی اور ابو حنیفہ ذمی کی گواہی ذمی پر جائز قرار دیتے ہیں ظہری کہتے ہیں کہ طریق سنت یہی ہے کہ کافر کی شہادت نہ سفر میں جائز ہے نہ حضر میں شہادت کا حق صرف مسلمان ہی کو ہے ابن زید کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت اتری جب کہ ایک آدمی مر گیا اور اس وقت وہاں کوئی مسلمان نہ تھا شروع اسلام کا زمانہ تھا سب شہر دار الحرب تھے یعنی تمام شہروں میں وہ کفار بستے تھے جو مسلمانوں سے لڑنے بھڑنے پر ہمیشہ آمدہ رہتے ہیں لوگ کافر تھے وراثت کا کوئی قانون نہ تھا بطور وصیت تقسیم ہوتی تھی پھر وصیت منسوخ ہو گئی اور وراثت فرض ہو گئی اور لوگ قانون وراثت پر عمل کرنے لگے ابن جری رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے یہ چیز ذرا قابل غور ہے واللہ عالم پھر اس میں اختلاف ہے کہ یہ آخرانی من غیرکم سے کیا مراد ہے کہ دونوں وسیع ہوں یا گواہ ہوں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے سفر کیا ہو اس کے ساتھ مال ہو تو اگر مسلمانوں میں سے دو آدمی پائے تو اپنا ترکہ ان کے سپرد کر دے اور دو مسلمان گواہوں کو بھی اس پر گواہ بنا لے یہ تو وسیع بنانے کی صورت تھی اور اگر من غیریکم سے مراد یہ ہے کہ یہ دونوں گواہوں اور ظاہر سیاق آیت کریمہ یہی ہے بس اگر ان دونوں کے ساتھ تیسرا وسیع موجود نہ ہو تو ان دونوں گواہوں میں وسایتاً اور شہادتاً کے دونوں اوساف بھی پائے جاتے ہوں جیسا کہ قصہ تمیم دارمی اور عدی بن بدا میں مذکور ہے جس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا ابن جریر رحمہ اللہ نے ایک اشکال پیش کیا ہے کہ جب یہ دونوں گواہ ہوں تو گواہ پر تو قسم نہیں ہوا کرتی لیکن یہ ایک مستقل حکم سمجھا جائے گا دیگر تمام احکام کا قیاس اس پر نہ ہوگا یہ ایک خاص شہادت ہے اور خاص موقع کے لیے اس میں اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو دوسرے احکام میں نہیں ہاں جب شک کا قرینہ ہو تو اس آیت کے احکام کے مطابق ان گواہوں پر قسم ہے ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو یعنی نماز اثر کے بعد اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان دونوں گواہوں کی مذہبی نماز کے بعد مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں گواہ نماز کے بعد جمع ہوں تاکہ اجتماع کثیر کے موقع پر یہ گواہی عمل میں آئے ان ارتب تم یعنی اگر تمہیں شک ہو کہ وہ غلط بیان کریں گے یا خیانت کریں گے تو ایسی صورت میں انہیں قسم بھی کھلا دیں کہ دنیا فانی کی تھوڑی سی کمائی ہم جھوٹی قسم کے ذریعے نہیں کمائیں گے اگرچہ ہماری قسم سے کسی ہمارے رشتہ دار کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچے ہم اللہ تعالیٰ کی شہادت کو نہیں چھپائیں گے امر شہادت کی اہمیت کے سبب شہادت کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے اگر ہم نے شہادت میں تحریف و تبدیلی کر دی یا اس کو بالکل لیا چھپا ڈالا تو ہم گنہ گاروں میں سے ہوں گے پھر اگر ان دونوں گواہوں یا وسیعوں کے بارے میں متحقق اور ثابت ہو جائے کہ انہوں نے خیانت کی اور متوفع کا مال وارثوں کو پہنچانے میں کچھ غبن کیا تو جن کا حق مارا گیا ہے ان میں سے وہ گواہ ان کی بجائے اٹھ کھڑے ہوں اولیان یہ جمہور کی قرأت ہے اور حسن بصری وغیرہ اس کو اولانی پڑھتے ہیں علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی نے اولیان پڑھا تھا ابن عباس رضی اللہ عنہما اولیان پڑھتے ہیں جمہور کی قراءت اولیان کی بنا پر یہ معنی ہے کہ جب خبر صحیح سے ان دونوں کی خیانت متحقق ہو جائے تو مستحقین ترکے میں سے دو وارث کھڑے ہوں اور چاہیے کہ یہ دونوں ورثہ میں سے سب قریب تر ہوں اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کریں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ صحیح ہے ان دونوں نے در حقیقت خیانت کی ہے اور اس الزام میں ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے اگر ہم نے جھوٹ الزام لگایا ہو تو ہم گنہگار ہیں اللہ ہمیں پکڑ لیں یہ وارثوں کی طرف سے گویا قسم ہے جیسا کہ مقتول کے اولیاء قسم کھاتے ہیں جبکہ قاتل کی جانب سے بے ایمانی ثابت ہو رہی ہو جیسا کہ احکام کے باب قسامت میں مقرر ہے اور حدیث نبوی بھی اسی طرح وارد ہوئی ہے جس پر کہ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے تمیم داری رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے کے بعد اس آیت یا ایوہ الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس گناہ سے دوسرے سب لوگ بری ہیں لیکن میں اور عدی بن اس جرم کے مجرم ہیں یہ دونوں نصرانی تھے اسلام سے پہلے شام کی طرف آتے جاتے تھے چنانچہ تجارت کی غرض سے ملک شام آئے ہوئے تھے ان کے پاس بنی سہم کا غلام بھی تجارت کے لیے آیا ہوا تھا اس کا نام بدیل ابن ابی مریم تھا اس کے ساتھ تجارت کی غرض سے چاندی کا ایک پیالہ تھا جو ملک شام کے لیے لایا تھا اور یہ اس کے مال تجارت میں سب سے اہم چیز تھی بیمار ہو گیا تو ان دونوں کو وسیع بنایا اور کہا کہ اس کا ترکہ اس کے اہل و عیال کو پہنچا دیا جائے تمیم داری کہتے ہیں کہ جب وہ مر گیا تو یہ جام ہم نے لے کر ایک ہزار درہم میں بیچ دیا اور آپس میں ہم دونوں نے رقم تقسیم کر لی اور باقی مال اس کے اہل کو لا کر دے دیا ان لوگوں نے جام کے بارے میں پوچھا ہم نے کہا جو کچھ تھا ہم نے لا کر دے دیا جام کی ہم کو خبر نہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد جب میں مسلمان ہو گیا تو میں ان لوگوں کے پاس آیا اور صحیح واقعہ کہہ سنایا اور انہیں پانچ سو درہم اپنے حصے کے دے دیے اور کہا اتنی ہی رقم میرے ساتھی کے پاس بھی ہے چنانچہ وہ لوگ اس کے پاس آدھم کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اس سے اس کے مذہب کی بنا پر قسم لیں اس نے قسم کھا لی چنانچہ یہ آیت اتری اب عمر بن العاص رضی اللہ عنہما اور ایک دوسرا شخص اٹھے اور قسم کھائی کہ احق و من شہدت ہما چنانچہ عدی سے پانچ سو درہم لے لیے گئے اور یہ جام مکے میں پایا گیا خریداروں نے کہا کہ ہم نے اس کو تمیم اور عدی سے خریدا تھا تو سہمی کے اولیاء میں سے دو آدمی اٹھے اور قسم کھائی کہ ہماری قسم اس کی قسم سے سچی ہے اور یہ جام ہمارے ساتھی کا ہے انہی کے بارے میں یہ آیت اتری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہی واقعے سے مراد تمیم و عدی کا قصہ تھا اور کہا گیا ہے کہ تمیم داری کا واقعہ قبول اسلام نو ہجری کا ہے اور ظاہر ہے کہ اشعاری والا واقعہ دوسرا واقعہ تھا اس آیت میں حکم ہے کہ مرنے والا موت کے وقت وسیع بنا دے اور دو مسلمان گواہ قرار دے کہ اس کو کیا لینا اور کیا دینا ہے یہ تو بحالت حضر کا مسئلہ تھا جو اس آیت کی بنا پر تھا کہ یا ایوہ الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت ذو عدل منکم اور سفر کے بارے میں ہے کہ او من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت جبکہ کوئی مسلمان بوقت موت موجود نہ ہو تو یہود و نصارہ یا مجوسی سے دو آدمی لے لیں اور انہیں وسیعت کر کے میراث ان کے سپرد کر دیں اب اگر اہل میت نے وسیعت کو صحیح مان لیا تو ٹھیک ورنہ مقتدر اعلیٰ کے پاس مقدمہ پیش ہوگا اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تحبیسونہما من ہوں میں فیوق باللہ ان ارتبتم تم یعنی اگر تمہیں ان کی صداقت پر شک ہو تو نماز کے بعد انہیں اللہ کی قسم دلاؤ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما کہتے ہیں کہ اہل میت نے انکار کیا تھا اور ان دونوں گواہوں کو ڈرایا دھمکایا تو ابو مسل اشاری رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو نماز اثر کے بعد قسم دلائی میں نے کہا کہ ہماری نماز کی انہیں کیا وقعت ہو سکتی ہے انہیں تو ان کی نماز کے بعد قسم دلائی جائے چنانچہ اپنے مذہب کی روح سے نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم تھوڑے سے مال کے لیے اپنی قسموں کو نہیں بیچیں گے اگرچہ کسی رشتہ دار کی خاطر ہی کیوں نہ ہو ہم اللہ تعالیٰ کی شہادت کو نہیں چھپائیں گے ورنہ ہم گنہگار ہیں تمہارے ساتھی نے بس یہی وصیت کی تھی اور یہی اس کا ترکہ تھا قسم کھانے سے پہلے امام نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے چھپایا یا خیانت کی تو اپنی قوم میں تم رسوا ہو جاؤ گے اور پھر کبھی تمہاری شہادت قبول نہیں کی جائے گی اور تمہیں سزا بھی دی جائے گی تو ذہ ادنا ایتو حید وجہ ہے یعنی یہی ایک صورت ایسی ہے کہ گواہ اپنی گواہی کو مطابق واقعہ رکھ سکتے ہیں اور انہیں خوف رہے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مسلمانوں کی دوبارہ قسموں کے بعد ہماری پہلی قسمیں رد کر دی جائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعن یعنی اگر معلوم ہو جائے کہ انہوں نے ناجائز طور پر حق دبا لیا ہے تو ان کے قائم مقام اور دو شخص کھڑے ہوں جن کا حق مارا گیا ہے کہ کافروں کی شہادت باطل ہے اور ہم زیادتی نہیں کر رہے ہیں اب کافروں کی شہادت رد کر دی جائے گی اور اولیاء کی شہادت قبول کر لی جائے گی اس آیت کا مقتضا یہی حکم ہے اکثر ایمہ تابعین اور سلف اور امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ کا بھی یہی مذہب ہے اور ادنا ان وجہہ یعنی اس حکم کی شریعت اسی وجہ پسندیدہ کی بنا پر ہے کہ ذمی شاہدین کو قسم دلائی جائے او ان ترد ایمان بعد ایمانہم کیا عجب ہے کہ وہ لوگ حلف باللہ کی تعظیم کے لئے اور رسوائی کے خوف سے کہ وہ رسا اگر اپنی قسموں سے ہماری قسموں کو رد کر دیں تو پھر ہمیں سزا بھی ملے گی سچ بولیں پھر اللہ نے فرمایا کہ سچ بولو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ کی بات مانو اللہ کی اطاعت کرو ورنہ نا فرمانو اور فاسقوں کو تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہی نہیں اور ہدایت کرتے ہی نہیں